پھر بانٹتی وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکیں آ جائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو